کیا انہیں معلوم ناؤ کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں آمان والوں کے لیے